محمد دوں والا لہمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل احترام مخدوم مکرم پیکر اخلاص حضرت مولانا کاری انوار الحق حقانی صاحب معزز سامعین درس قرآن مجید کے سلسلہ میں میں اور آپ احباب اس مرکزی جامع مسجد کے اندر اکٹھے ہوئے ہیں دعا گو ہوں کہ رب العالمین میری حاضری آپ احباب کی تشریف آوری مل بیٹھ کر بیان کرنا سننا قبول فرما کر ہماری آخرت کی بخشش کا ذریعہ بنائے قرآن مجید کے اندر مالے کے کائنات نے دعوی منوانے کے لیے کچھ دلائل تو وہ پیش کیے ہیں کہ جن کا تعلق انسان کی عقل کے ساتھ ہے انسان کی عقل بھی یہ بات تسلیم کرتی ہے کہ یہ کام اللہ کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا اس کو کہتے ہیں اکلی دلیل اور بعض اوقات رب کائنات نے اپنا دعوی منوانے کے لیے نقل پیش کی ہے کہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو مسئلہ بیان کر رہا ہے صرف یہ مسئلہ بیان نہیں کر رہا بلکہ پچھلے انبیاء علیہ السلام بھی یہی مسئلہ بیان کرتے رہے صرف میرا پیارا پیغمبر یہ مسئلہ بیان نہیں کر رہا بلکہ پچھلی آسمانی کتابوں کے اندر بھی یہی مسئلہ تھا اس کو کہتے ہیں دعوی منوانے کے لیے نقل پیش کرنا نقلی دلیل اور بعض اوقات مسئلہ منوانے کے لیے کلام مقدس میں انداز ہے جس کو کہا جاتا ہے دلیل واہی کہ میرا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مسئلہ بیان کر رہا ہے اپنی مرضی سے مسئلہ بیان نہیں کر رہا بلکہ میں اللہ کریم کا حکم ہے اس لیے تمہارے سامنے یہ مسئلہ بیان کر رہا ہے آج کے کے درس قرآن قرآن مجید میں چند عقلی دلائل پاک پیش کر کے پھر رب العالمین کا ایک چیلنج بیان کروں گا آج کے ہمارے درس قرآن مجید کا عنوان ہے قرآنی چیلنج رب العالمین نے اپنی قدرت کے نظارے پیش کرنے کے بعد پوری کائنات والوں کو چیلنج دیا اب سنیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق السماوات بغیر عمد ترونها سورت کا نام سورت لکمان آیت نمبر دس اکیسواں پارہ میرے سامنے اللہ کریم فرماتے ہیں میں اللہ کون ہوں کہ میں رب العالمین نے سات آسمانوں کو پیدا کیا اور پیدا بھی کیسے کیا بغیر آمدن بغیر ستونوں کے بغیر سہارے کے بغیر کسی کھمبے کے سات آسمانوں کو پیدا کرنے والا کون ہے اللہ کا نام اونچا لیجئے کیا پتا میرا سوال آپ کا جواب اللہ قبول کر کے ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے سات آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا کرنے والا کون ہے اچھا یہ بھی قرآن پاک سے پوچھتا جاؤں کہ اللہ کریم نے آسمانوں کو بنایا کیوں ہے یہ میرے سامنے اٹھائیسواں بارہ اور سورت کا نام سورت الطلاق آیت نمبر بارہ کھولی ہوئی ہے فرمایا اللہ اللہ الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما قرآن سے پوچھنے لگا ہوں اللہ نے یہ آسمان اور زمین کیوں بنائے ہیں آپ کو دنیا کے اندر لوگ نظر آئیں گے لوگ کہیں گے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ ہوتے اللہ کریم جہان نہ بناتا یہودی کہنے لگے حضرت عزیر علیہ السلام نہ ہوتے اللہ کریم کائنات کو نہ بناتا کچھ لوگ کہنے لگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے اللہ کریم سارا جہان نہ بناتا اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے اللہ کریم یہ کائنات نہ بناتا اللہ نے سارے جھگڑوں کا حل پیش کر دیا فرمایا اللہ اللہ خلق کا سبا سماوات اللہ کی وہ قادر ذات ہے جس نے سات آسمانوں کو پیدا کیا اب آپ ذرا ایمان کو ظاہر کرنا سات آسمانوں کو پیدا کرنے والا کون ہے اونچا اونچا اونچا کون ہے نمبر دو وامین الرض مسل ہننا اور ان جیسی سات زمینیں پیدا کرنے والا بھی اللہ فرمایا یا تنزل الامر بینہن اللہ کا حکم بھی ان کے درمیان نازل ہو رہا ہے اب پورے جہان میں حکم چل رہا ہے اللہ کا بارشیں ہو جائیں طوفان آ جائیں گرمی ہو سردی ہو خزاں ہو بہار ہو جہان بنانے والا بھی اللہ اور سارے جہان کا نظام چلانے والا بھی کون ہے اللہ یہ تو ہمیں سمجھا تو نے یہ جہان کیوں بنایا فرمایا لے تالم ان اللہ اللہ کل شعین کدی میں اللہ نے سات آسمان بنائے سات زمینیں بنائی سارا نظام اس لیے چلایا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا اللہ ہے کیوں بنایا تاکہ پتہ چل جائے کہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا کون ہے اونچا نام اللہ کا کون ہے اپنی قدرت منوانے کے لیے جان بنایا نمبر دو و ان اللہ قد احاط بھی کل نشین علم تاکہ تمہیں پتا چل جائے ہر چیز کے اوپر اللہ کا علم حاوی ہے کوئی چیز اللہ کی قدرت سے بھی باہر نہیں ہے کوئی چیز اللہ کے علم سے بھی باہر نہیں ہے اللہ کریم نے جہان بنایا اپنی قدرت منوانے کے لیے جہان بنایا اپنے علم کو منوانے کے لیے کسی انسان کے لیے اللہ نے جہان نہیں بنایا قرآن سچا قرآن سچا سارے جھگڑوں کا حل اللہ نے جہان بنایا قدرت منوانے کے لیے جہان بنایا اپنا علم منوانے کے لیے اب آ جائیے سورت لکمان فرمایا خانہ کا سماواتی بے گیر ترونہا جہاں بھی آپ چلے جائیں دنیا کے اندر بڑے بڑے آپ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں بہت دور دراز کا سفر کرتے ہوں گے میں آپ سے صرف ایک بات پوچھتا ہوں آپ نے جو اتنا سفر کیا دنیا گھومے کبھی آسمان کے نیچے آپ نے کوئی ستون دیکھا چھوٹا سا پتلا سا نا سورت کا نام سورت الرد یہ میرے سامنے تیرواں بارہ اور آیت کا نمبر دو ہے فرمایا اللہ اللہ الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها اللہ کریم کی وہ قادر ذات ہے جس نے آسمانوں کو اونچا کر دیا آسمانوں کو بلند کر دیا لیکن بغیر آمد ان ستونوں کے بغیر جہاں بھی دنیا میں چلے جاؤ آسمان کے نیچے کوئی ستون نظر نہیں آئے گا فرمایا ترؤنہ تم دیکھتے ہو آسمانوں کو کوئی ستون اور کھمبا موجود نہیں ہے اب آپ ذرا ایمان کو ظاہر کرنا سات آسمان بنا کر بغیر ستونوں کے بلند کرنے والا کون ہے اور میں اور آپ سارے کٹھے ہو جائیں ایک چھوٹا سا تنکا کا ماچس کی تیلی تنکا کا ایک چھوٹی سی ماچس کی تیلی کو بغیر سہارے کے ہم کھڑا نہیں کر سکتے کر سکتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھوڑی سی چھت ہے کتنے درمیان میں ستون کتنی دیواریں ہیں ہم سارے مل بھی جائیں ایک معمولی سی چھت بغیر ستونوں کے کھڑی نہیں کر سکتے لیکن آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر گے سنبھالنے والا کون ہے اب سنیے قرآن کا اور حوالہ یہ میرے سامنے بائیسواں بارہ اور سورت کا نام ہے سورت سبا اللہ تیرے سمجھانے کے انداز میں قربان جاؤں اللہ برمت فلم الموت ما دلہم علی مادہ الا دابت الارض تاکل من ساتا آیت کا نمبر چودہ سورت سبا باح سواں پارا حضرت سلیمان علیہ سناتوں سلام جنوں کے بادشاہ انسانوں کے بادشاہ پرندوں کے بادشاہ ہوا کے بادشاہ ایسا بادشاہ بھی کوئی آپ نے سنا ہے اتنے بڑے بادشاہ اللہ کریم نے منظر بیان فرمایا وہ شہر وروا شہر آیت نمبر بارہ سورت سبا بائیسواں بارہ اپنے تخت پر بیٹھ جاتی ہیں ہوا کو حکم دیتے ہیں ہوا میرے تخت کو اڑانا شروع کر دی ایک مہینے کا سفر ہوا ایک دن میں طے کرا دیتی ہے اور ایک مہینے کا سفر ہوا ایک رات میں طے کرا دیتی ہے چوبیس گھنٹوں کے اندر دو مہینوں کا سفر ہوا طے کرا رہی ہے انسانوں جنوں کے بادشاہ پرندوں کے بادشاہ ہوا کے بادشاہ جنوں کو حکم دیا او جنوں اللہ کریم کے گھر کی تعمیر شروع کرو ٹھیک ہے جی کرتے ہیں جی جنہ شروع ہو گئے اللہ کا گھر بنا رہے ہیں بیت المقدس میں بھائی خود نگرانی کروں گا شابش حضرت سلیمان علیہ السلام نے نگرانی شروع کر دی جنات کام کر رہے ہیں حضرت سلیمان دیکھ رہے ہیں اللہ کریم نے منظر بیان فرمایا فرمایا پلم کبئی علیہ الموت حضرت سلیمان علیہ السلام اصا کی ٹیک لگائے ہوئے ہیں لاٹھی اصا آپ پتہ اپنی بولی میں کیا کہتے ہیں رشتوں میں کیا کہتے ہیں بید لکڑ ایسے ٹیک لگائی ہوئی ہے شابش شابش شابش جنو جلدی کرو جلدی فلاں کام کرو یہ کرو وہ کرو ٹیک لگائی ہوئی ہے جنا ڈر رہے ہو حضرت دیکھ رہے شابش شابش جلدی اللہ کریم فرماتے کا علیہ الموت اسی حالت کے اندر اللہ کریم نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ کر دیا اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا جتنا بڑا بھی کوئی بن جائے لیکن مو سے پاک نہیں ہے مو سے پاک صرف کون ہے اونچا اونچا کون ہے اللہ اللہ امی ایشا سدی کر اللہ اللہ تانا بیان کرتی ہیں لوکانت دید دنیا تناہ دن لکان رسول اللہ فیہ ہم او کائنات وانو اگر دنیا کے اندر کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہ جاتے جب آمنا کے لال دنیا میں نہیں رہے اور کوئی بھی ہمیشہ رہنے کا دعویٰ کر سکتا نہیں ہر کسی پہ موت آنی ہے اگر غریبوں پر موت آئے گی امیر بھی موت سے نہیں بچ سکتے عوام پر موت آئے گی حکمران بھی موت سے نہیں بچ سکتے حضرت سلیمان بے اللہ کریم نے موت کا فیصلہ کر دیا جنات کام کر رہے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ حضرت سلیمان فوت ہو گئے ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں ماد اللہ عرض تا کو من ساتا جنوں کو کسی نے بھی نہیں بتایا کہ حضرت سلیمان فوت ہو گئے جنات کام کرتے رہے آپس میں ایک دوسرے کریں شب شب حضرت نگرانی کریں بھائی جلدی کرو ایسا نہ ہو کہ سلاد دیں حضرت سلیمان کی وفات کا پتہ جنوں کو چلا دن گزرتے گئے گزرتے گئے کسی نے بھی جنوں کو نہیں بتایا اللہ فرماتے ماد اللہ علامتی اللہ دت الارض دیمک نے لکڑیوں کو کھانے والا کیڑا اس نے جنوں کو بتایا نہ اس نے کوئی اعلان کیا جس طرح ہم اعلان کرتے جی فلاں فوت ہو گیا ہے نا اللہ کیسے بتایا فرمایا تا کولو من ساتا کیڑے نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ڈنڈے کو کھانا شروع کر دیا لاٹھی کو کھانا شروع کر دیا لاٹھی کو وجود نہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وجود محفوظ وفات کے بعد انبیاء علیہ السلام کے جسم محفوظ رہتے ہیں لکڑی کو کھا رہی ہے کیڑا کھاتا گیا کھاتا گیا لکڑی کو لکڑی اندر سے نرم ہو گئی کھوکھلی ہو گئی لکڑی ٹوٹی اللہ فرماتے فلما خرا حضرات سلیمان کا وجود گر پڑا وجود اب طرف دیکھیے یہ سارا لگایا ہوا ہے بس لاٹھی ٹوٹی سہارا گیا حضرت سلیمان اسلام کا وجود گر پڑا بس گرنے کی دیر تھی اللہ فرماتے تبیا نتل جنو جنوں کا راز کھل گیا جنات لوگوں کو کہا کرتے تھے ہم عالم الغیب ہیں ہم غیب جانتے ہیں اللہ کریم نے مسئلہ سمجھا دیا اللہ کانو یا نمون الغیبا مالا بےسو فل عذاب المحین او کائنات والو جنات عالم الغیب نہیں ہے اگر جن عالم الغیب ہوتے حضرت سلیمان کی وفات کا پتہ چل جاتا پھر کام کرنے کی ضرورت نہ ہوتی حضرت ہو چکے تھے جنات کو پتہ نہیں چلا وہ کام کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے جنات کو تب پتہ چلا جب لاٹھی ٹوٹی حضرت سلیمان کا وجود نیچے گر پڑا تب جنوں کو سمجھ آئی او ہو ہم تو کام کرتے رہے ہم تو محنت کرتے رہے حضرت تو کافی عرصے کے فوت ہو چکے تھے اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا جنا الغیب نہیں ہے اونچا اونچا کون ہے اب میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہمارے پنجاب میں کیا رواج ہے اگر کسی گھر میں چوری ہو گئی تو آدمی کیا کرتا ہے ایک لڑکے کو آگے بٹھا لیتا ہے بچہ چھوٹا سا اس کے ناخن کے اوپر سیاہی لگا لی اور کہتے بیٹے تجھے بادشاہ نظر آ رہا ہے وہ بیچارہ چھوٹا سا بچہ اس کو کیا پتا اسے کہا جی آ رہا ہے اچھا یہ تجھے اپنے ناخن کے اندر وزیر نظر آ رہا ہے جی اچھا دربار لگا ہوا ہے پوچھو بھائی یہ کیا کر رہے ہو کہتے ہیں بادشاہ ہم جنات سے پوچھ رہے ہیں کہ چور کون ہے کیا کرتے ہیں ہاں ہم جنات سے پوچھ رہے ہیں چور کون ہے کس نے چوری کی ہے جنات ہمیں بتائیں گے وہ غیب جانتے ہیں وہ بتا دیں گے چور کون ہے اللہ نے مسئلہ سمجھایا جنات عالم الغیب نہیں ہے عالم الغیب صرف کون ہے اب آپ خیال کرنا ہم نے پنجاب میں بہت اب آپ کے سامنے یہ درد دل کے ساتھ مسئلہ بیان کیا اگر بندہ کسی لڑکے کو سامنے بٹھا کر نہ خون پر سیاہی لگا کر اور یہ عقیدہ رکھے کہ جنات غیب جانتے ہیں ان سے میں پوچھوں گا کہ چور کون ہے کون نہیں ہے جنات کو عالم الغیب سمجھنے والا قرآن پاک کا منکر ہے قرآن کا فیصلہ یہ ہے جنات عالم الغیب نہیں فرشتے عالم الغیب نہیں انسان عالم الغیب نہیں عالم الغیب صرف کون ہے اونچا اونچا کون ہے سورت کا نام سورت النمل بیسواں پارا اللہ فرماتے ہیں کل یا لم من کی سماواتی والی با اللہ یشور اونا یو باسو آیت کا نمبر پینسٹھ سورت کا نام سورت النمل بیسواں پارا میرے سامنے آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جانتی قرآن سچا قرآن سچا اللہ فرماتے اعلان کرو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جانتی زمین والے بھی غیب نہیں جانتے اگر عالم الغیب ہے تو اللہ عالم الغیب صرف کون ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں آگے منع کر لوں اجازت ہے اللہ فرماتے ہیں مما یا شورون ایانا نا یو لوگ جن کو عالم الغیب سمجھ کر پکار رہے ہیں آلے الغیب سمجھ کر جن کی عبادت کر رہے ہیں منت منوتی دے رہے ہیں نظر نیاز دے رہے ہیں کوئٹہ میں بی بی زیارت کی پوجا کی جا رہی ہے کوئٹہ کے اندر بی بی نانی کی پوجا کی جا رہی ہے شیر جان آگا کی پوجا کی جا رہی ہے اللہ قریب فرماتے ہیں جن جن کو عالم الغیب سمجھ کر پکار کی جا رہی ہے ان کے سجے کیے جا رہے ہیں ان کی عبادت کی جا رہی ہے وہ اونا یانا یباسون ان کو تو اپنے بارے میں بھی پتہ نہیں ہے ہمیں زندہ کر کے کب اٹھایا جائے گا جس کو اپنے وجود کے بارے میں پتہ نہیں ہے عبادت کرنے والے کا بھی پتہ نہیں ہے عالم الغیب صرف کون ہے جب عالم الغیب صرف اللہ ہے تو عبادت کے لائق بھی صرف کون ہے اب آپ بات یہ کر رہا تھا آپ کو آسمان کے نیچے کوئی ستون نظر آیا اللہ نے آسمانوں کو بلند کیا لیکن اللہ کسی سہارے کا محتاج ہم سہاروں کے محتاج ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے لاٹھی کا سہارا لگایا ہوا تھا سہارا ٹوٹا لاٹھی ٹوٹی وجود نیچے گر پڑا اب آپ خیال جملہ امانت ہے آپ کے پاس جو اپنے وجود کو نہیں سنبھال سکتا وہ پوری کائنات کو بھی کنٹرول کر سکتا سارے جہان کو پیدا کرنے والا بھی اللہ اور سارے جہان کو سنبھالنے والا بھی کون ہے آگے سنیے اللہ کریم فرماتی ہیں ال کافل ارد روا سیا ان تمی دب سورت لکمان آیت نمبر دس اکیسواں بارہ اللہ نے زمین میں وزنی پہاڑ رکھ دیے تاکہ زمین حرکت نہ کرے کوئٹہ میں تو انیس سو پینتیس کا زلزلہ بڑا مشہور ہے آیا زلزلہ سن انیس سو پینتیس میں پچاس ہزار آدمیوں کی لاشیں تڑپ رہی تھیں کوئٹہ کھنڈرات بن گیا تھا انیس سو پینتیس کے زلزلے میں اللہ کریم کی قدرت زمین پر وزنی پہاڑ رکھنے کے بعد زمین کو کنٹرول کرنے والا کون ہے خیال کرنا ذرا سا زلزلہ آ جائے اللہ سارے نکل پڑے گھروں کو چھوڑ دیا بازاروں کو چھوڑ دیا کھلے میدان میں آ گئے ڈر رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ چھت نیچے گر پڑے کاپ رہے ہیں کہتے ہیں اللہ تو بچا ذرا سا زند نہ آ جائے اور اگر زمین حرکت کر رہی ہوتی ہماری عمارتیں کیسے اوپر قائم رہتی اگر زمین حرکت کر رہی ہوتی ہماری دکانیں کیسے قائم رہتی دنیا کا نظام کیسے چلتا زمین کو پہاڑوں کے ذریعے بسندار پہاڑ لگ کر پورس سکون بنانے والا کون ہے آگے سنیے فرمایا بابا مل ملک لابا زمین کے اندر جاندار پھیلانے والا بھی اللہ کریم ہے اللہ اللہ سانس لے رہے ہیں ارو ان کے اندر موجود ہے رب العالمین نے رونق بنا دی ہے اور سورت کا نام سورت النور یہ میرے سامنے اٹھارواں بارہ رب العالمین نے منظر بیان فرمایا اللہ اللہ آیت کا نمبر پینتالیس خالہ کا کل لدا بدن ہر جاندار کو پانی سے پیدا کرنے والا اللہ ہے آگے ہم جب چلتے ہیں دو پاؤں کے ساتھ سارے وجود کا وزن دو پاؤں پر چل رہے ہیں بھاگ رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں پاؤں کی قدر ان سے پوچھو جن کے پاؤں نہیں ہیں ہاتھوں کی قدر ان سے پوچھو جن کے ہاتھ نہیں ہیں آنکھوں کی قدر ان سے پوچھو جو دیکھ نہیں سکتے ہمیں کیا قدر ہا جو صحیح آزا والے ہیں ان کو کیا قدر ان سے پوچھو جو محروم ہیں اللہ فرماتے فمن ہوں میم شی علا بت نہیں وہ میم شی اللہ رج نہیں ومن مین ہوں میں اللہ کریم نے کچھ جاندار بنائے جو پیٹ کے بل چل رہے ہیں سانپ کو دیکھو پیٹ کے بل جا جا رہا ہے آگے حرکت کر رہا ہے اور اللہ نے کچھ جاندار وہ بنائے ہیں جو دو پاؤں پہ چل رہے ہیں ہم دو پاؤں پہ چل رہے ہیں فرمایا ومن ہوں اللہ اربا اللہ نے کچھ جاندار مو بنائے جو چار ہاتھوں پر چل رہے ہیں گائے دیکھو بکری دیکھو بھیڑ دیکھو یہ سارے سارے درندے ہیں سارے جتنے بھی ہیں چرندے یہ چار ہاتھوں پر چل رہے ہیں فرمایا یزی یخلو کلو ما یشا ان اللہ اللہ کل شعین کبھی اللہ پیدا کرتا ہے جیسے اللہ کریم کی مرضی آئے ہر چیز میں قدرت رکھنے والا اللہ جانداروں کو بنانے والا بھی اللہ اور ان کی روزی کا انتظام کرنے والا بھی اللہ اب آپ ایمان کا اظہار کیجئے میں بات کو مختصر کروں ہمیں پیدا کرنے والا اللہ اور پھر ہر جاندار کی روزی کا انتظام کرنے والا بھی کون ہے اللہ کے بغیر اور کوئی روزی دے سکتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا میں نے بھی ذکر کیا ان کا ایک اور حوالہ عرض کرتے ہیں میرے اللہ مجھے اجازت دیں میں ایک سال تک ساری مخلوق کی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں کھانا کھلاؤں گا کتنا ایک سال تک زمین والوں کو بھی کھلاؤں گا پانی والوں کو بھی کھلاؤں گا اللہ نے فرمایا اجازت نہیں ہے اللہ اجازت نہیں ہے فرمایا نا اللہ ایک مہینے کی اجازت دے دے فرمایا اجازت نہیں ہے ایک ہفتے کی نہیں اجازت تین دن نہیں اجازت ایک دن نہیں اجازت اللہ ایک وقت کی اجازت دے دے میں ساری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں اللہ نے فرمایا اجازت تیاری کرو حضرت سلیمان السلام نے تیاری شروع کر دی جنات کو حکم دیا دیگے تیار کرو بڑی بڑی دے گی اللہ کریم نے منظر بیان فرمایا جنات دے گی تیار کر رہے ہیں اور کتنی بڑی بڑی دے گی اللہ کریم فرماتے ہیں سورت کا نام سورت سبا آیت نمبر اتنی دیگوں کی قطاریں لگ گئیں اگر ایک مہینہ بندہ چلتا رہتا دیگوں کی قطار ختم ہونے میں نہ آتی آپ کو اور میرا تجربہ ہے ہمارے گھر میں اگر پانچ مہمان آنے ہوں تو ہم کھانا دس آدمیوں کا تیار کرتے ہیں ایسا نہ ہو کہ کھانا کم ہو جائے اگر سلیمان نے بھی بہت کھانے کا انتظام کیا ساری مخلوق کھا کر پیٹ بھر کر چلی جائے پھر بھی کھانا بچ جائے خیر ہے جب تیاری مکمل کر لی عرض کرتے ہیں میرے اللہ میں نے تیاری کر لی ہے ساری مخلوق کی دعوت کرنے کی کھانا تیار کرا لیا دیگوں کی گندانے لگی ہوئی ہیں اللہ مجھے اجازت دے میں کھانا کھلانا شروع کروں فرمایا اجازت ہے میرے پروردگار پہلے زمین والوں کو کھلاؤں یا پہلے پانی والوں کو کھلاؤں میرے پیغمبر آپ کی مرضی کیا ہے یہ میرا دل چاہتا ہے یہ پہلے میں پانی والی مخلوق کو کھلاؤں وہ پیٹ بھر کر چلی جائے پھر میں زمین والوں کو بلاؤں گا فرمایا بالکل ٹھیک ہے اجازت ہے دریا کے کنارے پر پانی کے کنارے کھڑے ہو کر آواز دیتے ہیں او پانی والی مخلوق میں سلیمان علیہ السلام نے تمہاری دعوت کی ہے آتے جاؤ باری باری دعوت موجود ہے انتظام ہے کھاتے جاؤ اللہ کریم کی قدرت ایک مچھلی نے سر نکالا حضرت اجازت ہے بالکل میں پہلے پہلے آئی ہوں پہلے پہلے میں کھانا شروع کروں گی باقی پیچھے آ رہی ہیں اور مخلوق آئے گی اور آئے گی اور آئے گی اس اللہ کروں شابش ٹھیک ہے مچھلی نے کھانا شروع کر دیا ایک دو تین چار پانچ ساری دے گے چٹ یہ کیا مچھلی یہ حضرت مچھلی نے کہا ناراض کیوں ہوتے اللہ کے پیغمبر دعوت نہیں کی تھی کمال ہے دعوت کی تھی ساری جگہیں چاہتے مچھلی نے کہا ناراض نہ ہو وہ اللہ کریم روزانہ مجھے تین لکمے دیتا ہے کتنے لکمے کتنے احباب تین تو پھر ساری جگہ کہا حضرت یہ جو ساری جگہ میں نے کھائی ہیں یہ تو میرا ایک لکما تھا دو لکمے اور دو سنا خرا سن مانو ساجے دل حضرت سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر پڑے اللہ کریم کے سامنے اور عرض کرتے دے میت کفلو ارزا کل خلائے کے من ہے یا پروردگار تو شریکوں سے پاک ہے اللہ تیرا کوئی بھی شریک نہیں ہے تو ساری مخلوق کو اس انداز میں روزی دے رہا ہے ایسے روزی دے رہا ہے ایسے رزق کا انتظام کر رہا ہے کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اللہ میں مان گیا ہوں عملی طور پر میں نے دیکھ لیا کہ ساری مخلوق کو کھلانے والا تو ہے میں سلیمان علیہ السلام کی طاقت نہیں ہے میں تو ایک مچھلی کو بھی پیٹ بھر کر نہیں کھلا سکتا اور تو ساری کائنات کی مخلوق کو روزیاں دے رہا ہے اور تیرے خزانے ختم ہونے میں نہیں آتے ہر ایک کی روزی کا انتظام کرنے والا کون ہے احباب اللہ کا نام اونچا لینا نیمتے دینے والا کون ہے اونچا کون ہے نیمتے اللہ دے اور حصے بندہ مردوں کے نکالے نیمتے اللہ دے اور حصے بندہ غیروں کے نام کی منت منوتی نکالیں نہ سورت کا نام سورت النحل یہ میرے سامنے چودواں پارا اللہ کریم نے مسئلہ سمجھایا فرمایا اس کی مما ہی ممبئی نے فروسن و دینا لبن خال ل آیت نمبر چھیاسٹھ سورت انہل چودواں بارہ اللہ فرماتے لوگوں مسئلہ سمجھنے کا شوق ہو تو ذرا جانوروں کو دیکھ لو گھر میں گائے ہے بھینس ہے ذرا دیکھو بکری ہے بھیڑ ہے دیکھو بہت بڑا سبق ہے تمہارے لیے اللہ کیسے اللہ فرماتے تمہاری گائے نے بھینس نے بھیڑ نے بکری نے سبز رنگ کا گھاس کھایا ہمارے پنجاب میں گھاس کا رنگ سبز ہوتا ہے یہاں صوبہ جو اور ہے شاید رنگ اور ہو اچھا سبز رنگ کا گھاس کھایا گائے نے بھینس نے پیٹ کے اندر گھاس کیا بھوسا کھایا پیلے رنگ کا اندر پیڑ میں گیا اللہ چار حصے کر رہا ہے خوراک کے خوراک کے ایک حصے میں سے سب رنگ کے گھاس میں سے ایک حصے سے اللہ کریم بدبو دار پیشاب پیدا کر رہا ہے دوسرے حصے سے گندا گوبر بن رہا ہے تیسرے حصے سے سرخ رنگ کا خون بن رہا ہے اور خوراک کے چوتھے حصے سے لابان آہا سفید رنگ کا دودھ گھاس کا رنگ سبز ہے دودھ کا رنگ سفید وہ میرا اللہ تیری قدرت گندے پیشاب کو اللہ دودھ میں شامل نہیں ہونے دیتا اب اب اگر پیشاب کی ملاوٹ ہوتی دودھ میں پنجاب والے تو نہ پیتے آپ کا کیا خیال ہے آپ ہی نہ پیتے اچھا اب میں تو یہ پنجاب والوں کی بات کروں گا نا اگر خال دودھ کے اندر سفید دودھ کے اندر خون کی سرخی شامل ہو جاتی پنجاب والے تو نہ پیتے کیوں سرخ خون ہے بھائی ہم نہیں پیتے اگر پش اگر بدبو پیشاب کے قطرے خون میں شامل ہو جاتے کوئی بھی نہ پیتا بدبودار پیشاب سے پاک گندے گوبر سے پاک خون والی سرخی سے پاک لابان خالص خالص دودھ دینے والا خال دودھ بنانے والا خال دودھ پیدا کرنے والا اللہ تو دودھ میں سے حصے نکالنے کے لئے بھی صرف اللہ حصے پھر کس کے نکالنے ہیں اچھا آپ ذرا مجھے سوال کا جواب تو دے دو میرے ہاتھ میں گلاس ہو پانی کا بھرا ہوا کوئٹہ والو اگر میں الٹا کر دوں اس میں پانی موجود رہے گا کیوں الٹا جو ہو گیا اچھا اگر میرے ہاتھ میں بوتل ہو ڈھکن میں کھول دوں بوتل بھری ہوئی ہے جی شربت ہے اس میں اور بوتل کو میں الٹا کر دوں اس میں شربت رہے گا کیوں الٹی جو ہو گئی ذرا گھروں میں جا کر غور کرنا بھیڑ بکری ہے گائے ہے بھینس ہے اور اس کے نیچے اللہ کریم نے دودھ والی بوتلیں لگا دی ہیں تھن بھرے ہوئے ہیں دودھ کے اور دودھ والی بوتلیں بھی الٹی ٹھیک ہے یہ دودھ کی بوتلیں سمجھو ہے بھی الٹی اور ایک قطرہ بھی اللہ نیچے نہیں جانے دیتا کبھی سوچا ہے ہم بوتل کو الٹا کریں دودھ سارے اور تھن دودھ کی بھری ہوئی الٹی بوتلیں ایک کچرا بھی نیچے جا سکتا نہیں اللہ قدرت کا اشارہ کر رہا ہے کہ جب تھن دودھ سے بھر گئے اشارہ کر دیا خبردار گائے بھینس ایک قطرہ بھی نیچے نہیں پھینکنا مالک آئے گا ہاتھ لگانا مالک کا کام ہے خزانہ حوالے کرنا تیرا کام ہے احباب آگے قرآن کے الفاظ سنیے فرمایا سائے گا لشار بھی اللہ اللہ آپ کے علاقے میں شاید کماد نہیں ہوتا گنا نہیں ہوتا یعنی پنجاب سے آتا ہوگا لیکن گنڈیریاں تو ملتی ہیں نا نہیں ملتی نہیں ملتی اچھا ذرا غور سے میری بات سننا ایک بزرگ آدمی ہے سفید ریش ہے بوڑھا ہے اور میں اسے کہتا ہوں بابا جی یہ کلو گڈیریاں لے لو کھاؤ اس کے تو دانت نہیں ہیں وہ کھا سکتا ہے کیوں وہ مورے صاحب آپ کی بڑی مہربانی جی میں نہیں کھا سکتا بابا جی کھاؤ بھائی میں نہیں کھا سکتا میرے دانت نہیں ہیں اللہ کی کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ بغیر دانتوں کے بندہ استعمال نہیں کر سکتا فرمایا سوائے گا نشارے بھی دودھ میں اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ استعمال کرنے کے لیے دانتوں کی محتاجی بھی نہیں ہے جس کے دانت نہ ہو وہ دودھ نہیں پی سکتا دانتوں کی محتاجی نہیں ایک بوڑھا بندہ ہے میں نے اس کو ایک درجن کیلے دے دیے بابا جی یہ آپ کا توحفہ ہے کھاؤ اس نے کہا ٹھیک ہے جی اب میرے منہ میں دانت تو نہیں ہے لیکن کیلا کھاتا ہوں چھلکا اتارا کھانے لگا کیلا کھا لے گا لیکن منہ کو ہلانا پڑے گا منہ کو ہاں بغیر منہ ہلائے تو کیلا کھا سکتا بھائی کھا تو لے گا دانت بس اب کھا لیا جی لیکن دودھ اللہ فرماتے ہیں سوئے گا لار دودھ میں اللہ کی ایسی بنائی ہوئی نعمت ہے کہ دانتوں کی موتاجی بھی نہیں ہے دودھ پینے کے لیے اور منہ ہلانے کی بھی موتاجی بھی نہیں ہے دودھ پینے کے لیے منہ ہلانا پڑتا ہے ہلانا پڑتا ہے نا دانتوں کی بھی موتا جی نہیں ہے منہ ہلانے کی بھی موتا جی نہیں ہے اگر ایسی عجیب و غریب خالص نعمت مت دینے والا اللہ تو دودھ میں سے حصے کس کے نام کے نکالنے ہیں خیال کرنا ارد کر رہا تھا سورت نقمان کا مقام بس صفی ہاں کل نے باہ تمام جاندار اللہ نے زمین میں پھیلائے ہیں روزی کا انتظام کرنے والا بھی اللہ کریم ہے آگے اللہ کریم فرماتے ہیں من فيها من كل زوج کریم آیت نمبر دس سونا تقمانی اکیسواں بارہ رحمت کی بارش نازل کرنے والا اللہ ہے ہیں والوں بہت محروم رہے ہو بارشیں بند ہو گئی تھی اس سال سنا ہے بارشیں ہوئی ہیں جب اللہ بارش نازل نہ کرے کوئی بارش نازل کر سکتا ہے اللہ رحمت کی بارش سے محروم کر دے کوئی بارش اتار سکتا ہے کافی مدت کا سالی رہی اس سال بارشیں ہوئی ہیں پروردگار اگر بارش نازل نہ کرے کوئی بھی رحمت کی بارش برسانے والا نہیں ہے اللہ کریم فرماتے ہیں سورت کا نام سورت الواقعہ ستائیسواں پر میرے سامنے سورت الواقعہ رب العالمین فرماتے ہیں آفر تم المال تشربو تم منظر تم ہو منل مزنی المنزلون آیت نمبر اڑسٹھ اور انہتر سورت الواقع سدا اس بارہ جب پانی کا گلاس پینے لگو رک جاؤ رک جاؤ ٹھہر جاؤ ذرا میں اللہ سے بات تو کرو نا جو پانی تم پی رہے ہو یہ پانی میٹھا تم نے بادلوں سے نازل کیا یا میں اللہ نازل کرنے والا ہوں کون ہے کون نازل کرنے والا میٹھے پانی پہ فخر نہ کرنا میٹھے پانی پہ عقل نہ کرنا اللہ فرماتے لو نشاؤں جلنا ہو جا جا فلا تشکروں اگر میں اللہ کی مرضی بن جائے تمہارے میٹھے پانی کو کروا بنا دوں میں اللہ سے پوچھنے والا پیدا ہی نہیں ہوا اللہ کر سکتا ہے میٹھے پانی کو اللہ کروا کر سکتا ہے فرمایا لولا تشکرون شکر ادا کیوں نہیں کرتے رحمت کی بارش نازل کرنے والا بھی اللہ امبتنا سیاح بالکل نہ کریم ہم نے بلوچستان میں دیکھا لوگوں نے اپنے باغ کاٹ ڈالے میں نے گزشتہ سال پوچھا باغات تم نے کاٹ ڈالے سیب کے انگور کے یہ کیا کہنے لگے مولانا بارشیں جو نہیں ہیں سارے درخت سڑ گئے جل گئے ہیں درخت سارے ختم ہو گئے ہیں اب ہم کاٹ کاٹ کر جلانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں رب العالمین رحمت کی بارش نازل نہ کرے تو کوئی بھی ہرے بھرے باغ پیدا کر سکتا نہیں فرمایا رحمت کی بارش نازل کر کے عجیب و غریب تر و تازہ فصلیں اور انگوریاں پیدا کرنے والا بھی اللہ کریم ہے اللہ اللہ سورت الوا کیا انداز فرمایا فرائی تم ام ہم سارے آیت نمبر تریسٹھ اور چونسٹھ سورت سدائیسواں بارہ گندم کا دانا جب زمین میں ڈال کے آتے ہو اللہ فرماتے میرے ساتھ بات کرو کہ گندم کے دانے کی فصلیں پیدا کرنے والے تم ہو یا میں اللہ کریم ہوں زمین جب دانے کو کھانے لگتی ہے اللہ قدرت کا اشارہ کرتا ہے خبردار زمین دانا کھانا نہیں ہے یہ تیری خوراک نہیں ہے بندے کی امانت ہے ایک دانے کے بدلے میں اللہ سان سٹے پیدا کر دیتا ہے ہر سٹے کے اندر سو سو دانا ایک دانے کے بدلے میں سو سو دانے پیدا کرنے والا کون ہے تو پھر گندم میں سے حصے مردوں کے نام کے نکالنے ہیں یہاں تو پتہ نہیں گندم کی فصل ہوتی ہے کہ نہیں پنجاب میں آج کل بڑا زور ہے گندم کی فصل پیدا ہو گئی کٹائی شروع ہے ڈھیر لگ گیا اب جب بوری میں ڈالنے لگے صبر صبر کیا بات ہے انہیں کہا مولانا صبر گندم ڈھیر لگ گئی ہے بوریوں میں ڈالنے لگے ہیں کہتے ہیں سب سے پہلے حصہ نکالیں گے پنٹن پاک ہاں، یہ پنجاب والوں کا حال ہے او بھائی ان کا صبر صبر جی بوریوں میں نہ ڈالنا سب سے پہلے حصہ نکالنا ہے فلاں دربار والے کے نام کا فلاں مزار والے کے نام یہ میں بھائی آپ کا فنا ہوں ناراض نہ ہوں میں پنجاب والوں کی بات کر رہا ہوں پہلا حصہ نکالا فلاں دربار والے بابے کی منت ہے اس کی نظر ہے اس کی نیاز ہے اللہ فرماتے ہیں افسوس افسوس اگر ایک دانے کے بدلے میں سات سو دانے اگانے والا اللہ تو حصے کس کے نام کے نکالنے ہیں اللہ اللہ آگے قرآن کا انداز اللہ فرماتے لو نشا نہ جل نہ فضل تم ہوں نمر اگر میں اللہ کی مرضی بن جائے تمہاری لہلاتی فصلوں کو تباہ برباد کر دوں چورا چورا کر دوں خالی باتیں کرتے رہو گے میں اللہ سے ٹکر نہیں لے سکتے اور باتیں بھی کیا کرو گے ہم تو چٹی میں آ گئے تمان میں آ گئے سارے فصل والے خرچے ضائع ہو گئے ساری مزدوری ضائع ہو گئی کھاد والے پیسے ضائع ہو گئے ہم بالکل محروم ہو گئے ایک دانہ بھی ہاتھ نہیں آیا اللہ تباہ کرنا چاہے اللہ کو رو روکنے والا کوئی نہیں ہے کوئی روکنے والا بس آخری جملہ سنیے تو مانگو اللہ مرماتے ہاضا اللہ فارونی ماضا خالہ کلین مندو نہیں بھلی ضال فی ظلال بھی اللہ اللہ آسمانوں کو بغیر ستونوں کے اللہ نے پیدا کیا نمبر دو زمین میں وزنی پہاڑ اللہ نے رکھے ہر قسم کے جاندار اللہ نے پھیلائے رحمت کا پانی اللہ نے نازل کیا زمین میں فصلیں اللہ نے پیدا کیے ہیں ہاضا خلق اللہ یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا بنانے والا کون ہے اللہ کا نام اونچا آخری میرے کل میں کون ہے کون ہے ہر ایک چیز کو بنانے والا کون ہے اللہ ہیں فارونی آیا چیلنج قرآن چیلنج فارونی مادا خلق الذین من ہی اللہ کریم کے علاوہ جن کے سجدے کیے جا رہے ہیں منت منوتی دی جا رہی ہے بی بی سیارت کی قبر کا طواف کیا جا رہا ہے بی بی نانی کی منت منوتی دی جا رہی ہے سجدے طواف کیے جا رہے ہیں شباس کے اندر کی پوجا ہو رہی ہے لاہور کے اندر حضرت علی حجویری کی عبادت کی جا رہی ہے اللہ کریم فرماتے ہیں جن جن کی تم عبادت کر رہے ہو یہ تو ساری چیزیں میں اللہ نے بنائی تھی یہ بتاؤ جن کی عبادت تم کرے انہوں نے کیا چیز پیدا کی ہے کچھ پیدا کیا بولو بولو کچھ پیدا کیا کچھ بھی پیدا نہیں کیا آسمان انہوں نے نہیں بنائے زمین انہوں نے نہیں بنائی پہاڑ انہوں نے نہیں بنائے اللہ اللہ زمین میں جاندار انہوں نے نہیں بنائے رحمت کا پانی انہوں نے نازل نہیں کیا اور زمین میں فصلیں انہوں نے نہیں اگائی اللہ پر ہے جو کسی چیز کو بنانے والے نہیں ہیں وہ سجدے کے بھی لائق نہیں ہے جو ہر چیز کو بنانے والا ہے سجدے کے لائق بھی صرف اللہ ہر چیز بنانے والا پھر عبادت کے لیے بھی صرف اگر ہر چیز کو منانے والا اللہ پیدا کرنے والا اللہ تو منت منوتی نظر نیاز کے لیے بھی صرف اللہ ہر چیز کو بنانے والا اللہ پکار کے لیے بھی صرف اللہ ہر چیز کا خالے دامن اللہ کے آگے پھیلانا چاہیے ان کو شکوا ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں دینے والے کو گلا ہے کہ گدا ملتا نہیں بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم دینے والا دے کسے دستے دعا ملتا نہیں اب اب آج کے در سے قرآن کا خلاصہ کیا ہے قرآن چیلنج کہ سب کچھ پیدا کرنے والا اللہ تو عبادت کے لئے بھی صرف اللہ اللہ کریم کے علاوہ کسی نے کچھ پیدا نہیں کیا تو وہ عبادت کے لئے بھی ہو سکتے نہیں بنا تو منا ان تصم میں تو بالا کن تباہ کر خلوص دل سے دعا کریں Kashmir Palestine Afghanistan Iraq Bosnia Chechnya Eritrea جہاں جہاں اللہ مسلمان مظلوم ہیں ان کی خیبانہ امداد فرما اللہ کفر کا منہ کالا کر دے اسلام کا بول بالا کر دے اب آپ خلوص سے دل سے دعا کرو اللہ جس طرح تو نے روس کے ٹکڑے ہوتے ہوتے ہمیں دکھائے تھے امریکہ بدماش کے بھی ٹکڑے کر دے اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما اللہ خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے سے میں ہیں کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں حق پرستوں کی اگر کی تو دل ہی نہیں تانا دیں گے بدھ کے مسلم کا خدا کوئی نہیں اللہ فضل و کرم سے نواز رحمتوں سے نواز اللہ تمام جسمانی روحانی بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما اللہ جن کی اولاد نہیں ہے ان کو سال عطا فرما جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو صالح بننے کی توفیق عطا فرما خلوص دل سے دعا کرو اللہ کریم ہمیں قرآن پاک والے عقیدے پر استحکامت عطا فرمائے ربنا تقبل منا انا کنت ان العلیم و تب انا کنت التواب الرحیم سبحان ربی کرب العزت و سلام علی و الحمد للہ ہر قسم دینی اور اسلامی کیسٹ کے لیے ہمارا پتہ یاد رکھیے